ہے ہم نے آپ سے دو وعدے لینے ہیں اور ایک وعدہ اور ایک مطالبہ حکومت پاکستان سے کرنا ہے حضرات گرامی آج بھی عالمی تحفظ ختم نبوت نموت ہر سال یہاں پر عالمی ختم نبوت نموت کانفرنس منعقد کرتی ہے اور ہر ضلع میں مبلغ تعینات کرتی ہے جو ختم نبوت کا ڈنکا جگہ جگہ بجاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے حافظ آباد میں مانگا ٹونچا جو ربوہ ربوا سانی تھا خدا کے فضل سے ہم نے اس کو وہاں پر کامیاب ہو چکے ہیں آپ سے وعدہ یہ ہے آپ نے وعدہ داری سے کرنا ہے پورے ملک میں عالمی صحفظ ختم نبوت کے مبلغین یہ دعوت دیتے ہیں کہ قادیانیوں کو اسلامی اصطلاحات استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم نے چند دن ہوئے حافظ آباد کے علاقہ اونچا مانگٹ جس کو یہ ربا ثانی کہتے ہیں وہاں کوئی پر نہیں مار سکتا اللہ کے فضل سے ہم نے وہاں پر ان کی قادیانیوں کی عبادت مرزا قبرستہ قبروں پر اسلامی اصطلاحات بسم اللہ کلمہ لکھا ہوا تھا ہم نے ایس پی آفز آباد سے مطالبہ کیا کہ اسفی صاحب یہ آپ کے فرائض میں داخل ہے کیونکہ تہتر کے تعین میں تہتر کے آئین میں دو سو اٹھانوے کی یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں ایسپی صاحب نے ان کو مٹایا پھر ہم نے کہا یہ جو تابوت ہیں پتھروں کو ہم نے یہاں سے ختم کرنا ہے چھبیس ستمبر کو وہاں پر عالمی ختم نموت کی کانفرنس منعقد کی گئی جس میں مولانا اللہ وسائب صاحب کو دعوت دی گئی مگر قادیانیوں نے اپنی گنڈا گردی کی اور درخواست دی مولانا پر پابندی لگوا دی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ کی بساطت سے میں یہ کہوں گا کہ مولانا اللہ وسایہ کا کی پابندی کو فل فور واپس لیا جائے کیا بھئی آپ کو منظور ہے اور اپنے اپنے علاقے میں جہاں پر مرزائیوں نے اسلامی اصطلاحات استعمال کی ہوئی ہیں آپ وعدہ کرو وہ مٹواؤ گے یا کہ نہیں جو مٹوائیں گے ہاتھ کھڑے کریں کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے اس کے بعد پھر ایک ریلی نکلی گورنمنٹ کی بھی ریلی تھی اور عالمی ختم نبوت مانگٹ میں ریلی نکلی ایک مرزائی گلو جو آج سے چھ سال قبل مسلمان ہوا تھا اور ہم نے علاقے کی دعوتیں کی مگر وہ پھر ویسے کا ویسے ہی رہا اس نے ریلی کو روکا نازیبہ الفاظ کہے صبح کو تھانے گئے یہاں تک کہ میں نے کہا اس کے اوپر ارتداد کا پرچہ ہوتا ہے اس پر ارتداد کا پرچہ کرو اس کے بعد پھر وہاں پر ہلڑ بازی ہو گئی ان گنڈوں نے ان مرزائیوں نے وہاں پر تھانے کو توڑا وہاں کے چودھری تھے اور پھر وہ جو ان کا حشر ہوا وہ انہی کو پتا ہے یا پبلک کو پتا ہے اب میرا مطالبہ ہے وہ تو ہی کا پرچہ دو سو پچانوے ہوم سیکٹری اجازت دے تاکہ وہ ان گنڈوں پر وہ پرچہ مکمل ہو جائے تاکہ وہ پھانسی پر لٹکتے دیکھیں اس کے بعد میں آپ سے گزارش اور کروں گا مرزائی ہم کو بلانا گوارا نہیں کرتے اور ہم اپنی جوتی کی نوک پر ان کو رکھتے ہیں آپ ادا کرو آج سے قادیانیوں کا مکمل بائی کاٹ کیا جائے گا جو ان سے ملے گلے وہ سمجھو ان کا ایجنٹ ہے ان کی مشروبات مولانا نے تو کہا ہے میں دوبارہ یاد کرواتا ہوں ان کی مصنوعات پر مکمل پابندی لگائی جائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین